حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو رگڑ دیا کرتی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اٹھانوے